کوئی ہے جو استغفار کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں ہر رات کو تین پہروں میں سے پہلا پہر گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں پس فرماتے ہیں میں ہی بادشاہ ہوں میں ہی بادشاہ ہوں کوئی ہے جو مجھے پکارے تاکہ اس کی پکار کا جواب دوں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دے دوں کوئی ہے جو مجھ سے استغفار یعنی مغفرت طلب کرے تاکہ اس کی مغفرت کروں صبح روشن ہونے تک یہی معاملہ جاری رہتا ہے عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله الى السماء الدنيا كل ليله حين يمضي حين يمضي ثلث الليل الاول فيقول انا الملك انا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يسالني فاعطيه من ذا الذي يستغفرني فاغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر